حضرت بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو انتیس